في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تعالی نے دنیا کو کافروں کے حق میں جنت بنایا اور مومنوں اور مسلمانوں کے حق میں اللہ نے دنیا کو جیل خانہ بنایا قید خانہ بنایا ہم اکثر و بیشتر پچھلے کئی جماعت سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے مال کی نفرت دولت کی نفرت اور موت سے پیار ہو جائے آخرت سے تعلق ہو جائے وہ اس لیے شریعت متحرہ کے مطابق اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اس دنیا میں تو کم سے کم آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور بالخصوص اس پرفتن زمانے میں ہر طرف فتنے ہی فتنے فتنے ہی فتنے پہلے جو فتنے آتے تھے ابو جہل کی شکل میں ابو لہب کی شکل میں مال کا فتنہ قارون کی شکل میں حکومت کا فتنہ فرعون کی شکل میں شکلوں کا صورتوں کا فتنہ ابو لہب کی شکل میں پہچانا جاتا تھا اب بڑی مصیبت یہ ہے خان خاں ہے پرکنا پڑتا ہے عالم ہے جانچنا پڑتا ہے پیر و مرشد ہے کھنالنا پڑتا ہے اب جو فتنے آ رہے ہیں اب جو حالات آ رہے ہیں وہ حق کا لبادہ کر سچائی اور جنت کا آئی ایس آئی کا مارک لگا کر کون چاہے گا ان فتنوں کی دنیا میں رہنا پہلے نانا کے پیر دباؤ نانی کی خدمت کرو وہ دعائیں دیتے تھے جگ جگ جیو اللہ میری عمر تمہیں لگا دے اللہ سو سال کی حیاتی دے لیکن جو دنیا کو پہچان لے گا پہچان چکا ہے کہ ہے کیا دنیا یہ انسان کون ہے یہ سلام کیوں کرتے ہیں یہ تعلقات قائم کیوں کیے ہوئے ہیں یہ محترم مکرم کیوں کہتے ہیں ہر ایک کے پیچھے ایک غرض ہے ایک غایت ہے ایک مقصد ہے کوئی سلام کر رہا ہے بلا وجہ نہیں کر رہا ہے کوئی چودھری کہہ رہا ہے بلا وجہ نہیں کہہ رہا کوئی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے بلا وجہ نہیں کر رہا ہے مقصدوں کی دنیا ہے فتنوں کی دنیا ہے اسے جو پہچان لے گا میں رب الجلال کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کسی کے حق میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سو سال تک زندگی دے جگ جگ جیے فلاں کرے فلاں کرے میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی پر اس سے بڑی بدوا نہیں ہوگی فتنوں کے زمانے میں آزمائش کے زمانے میں خود غرضی کے زمانے میں بے حیائی کے زمانے میں بدکاری کے زمانے میں سنتوں کی چلنی کے زمانے میں جہاں امن نہیں امانت نہیں اعتماد نہیں بھروسہ نہیں ہر ایک کاٹ کر کھانا چاہتا ہے ہر ایک دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے آپ کہیں گے بڑی بڑی انجمنیں چل رہی یتیم خانے ہیں مدارس ہیں اور سوشل ورکر ہیں یہ قوم کی خدمت کرتے ہیں ان سے پوچھئے قیامت کے دن پتا لگے گا جب ان کے دلوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا کہ کس گھر سے یہ خدمتیں کی جا رہی تھیں کوئی سوشل ورکر بنا تھا کوئی ختنہ کراتا تھا اور کوئی مریضوں کی امداد کرتا تھا مساجد تعمیر کرتا تھا مدارس کو چندہ دیا کرتا تھا بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا یہ تو نظر آ رہا ہے حقیقت تو اللہ جانتا ہے نا کوئی جو پہچان لے گا جس کو ماری فت کہتے ہیں بیوی کی شکل دیکھ کر اولاد کی شکل دیکھ کر بوڑھی ماں کی شکل دیکھ کر اور لاٹھی والے باپ کی شکل دیکھ کر تب بھی رحم نہیں کرے گا نہ بیوی کی جوانی پر ترس کھائے گا نہ اولاد کی کم عمری پر ترس کھائے گا نہ ماں باپ کے بڑھاپے پر ترس کھائے گا کہے گا لے لے اللہ لے لے اپنے راستے میں ہمیں قبول کر لے یہ بات حضرات صحابہ کرام کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی ان میں کا بوڑھا لنگڑا بازور عورت مرد بچے سب سمجھ چکے تھے کہ یہ دنیا کیا ہے جبکہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا ایسا زمانہ نہ دنیا میں پہلے آیا تھا نہ قیامت تک ایسا خیر کا زمانہ آئے گا اس زمانے میں انہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا نکلنے والا گھر سے نکلتا یہ دعا کر کے نکلتا اے اللہ اپنے راستے کے لیے مجھے قبول فرما لے مجھے بیوی نہیں چاہیے مجھے گھر نہیں چاہیے مجھے اولاد نہیں چاہیے امر ابن جموہ جیسا بوڑھا آدمی ماس اور معاوض جیسے لڑک پن کے بچے حضرت سفیہ جیسی خاتون یہ نہیں چاہتے تھے موت مانگنا اچھی چیز نہیں شہادت مانگنا اچھی چیز ہے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹانا اچھی چیز ہے اس لیے یہ دنیا کو دیکھ چکے تھے اس دنیا کی حقیقت ان کو سمجھ میں آ چکی تھی کہ مری ہوئی بکری کے وہ بچہ جس کے اوپر کیڑے پڑ چکے ہیں اور سڑن پیدا ہو چکی ہے اور یہ دنیا اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے یہ دنیا آزمائش امتحان فتنے خود غرضی ماں باپ جنہوں نے محنتوں سے مشقتوں سے اولاد کی پرورش کی ہوئی تھی کیا آج آپ کو اولڈ ایج ہوم نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جہاں بچے اپنے باپ کو ایک اسکراپ کی چیز سمجھ کر ایک فالتو جانور سمجھ کر اولڈ ایج ہوم کے اندر جا کر ایڈمٹ کر دیتے ہیں اور دیوانی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے یہ ناکارا ہو چکا ہے جس کو شریعت متحرہ نے جنت کا دروازہ قرار دیا اور جس ماں کے قدموں تلے شریعت نے جنت قرار دی آج یہ ہاسپٹلوں کے اندر ایڑیاں رگڑ کر موت مانگ رہے کون اس دنیا میں جینا چاہے گا اور گنا اتنے سستے اتنے سستے بغیر قیمت کے بغیر معاوضے کے بغیر محنت کے ہول سیل کے اندر ٹنوں میں مل جاتے ہیں اور نیکی کرنا اللہ اکبر ایک سبحان اللہ اخلاص سے کہنا ایک تحجد کو اٹھنا ایک پارے کی تلاوت کرنا کلی میں طیبہ پڑھنا کتنا مشکل ہے اور گنا عجیب ماحول ہے کون اس دنیا کی دعائیں کرتا ہے یہ تعجب ہوتا ہے اگر کوئی کہتا ہے میں ہارٹ کا مریض ہوں شوگر کا مریض ہوں میں نے کہا کہ چلو اب اس دنیا سے رخصتی کے اسباب اللہ نے پیدا فرما دیے ہیں اب تدبیریں نہار پیٹ پیشاب لے گیا پاخانہ لے گیا بلغم لے گیا تھوک لے گیا جینے کی آس اور جینے کی تمنا نہیں چاہتا اس ذلیل دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا عرش کا سایہ نہیں چاہتا حضرت بلال کے دسترخان میں کھانا کھانا حضرت عثمان غنی کے دسترخان میں کھانا کھانا نہیں چاہتا اپنی اولاد کو ماس اور معاوض سے ملانا نہیں چاہتا کہ اپنی خواتین اور اپنی عورتوں کو حضرت فاطمہ سے ملانا حضرت صفیہ سے ملانا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملانا وہ اسی دنیا میں رہنا چاہتا ہے وہ دعائیں کرواتا ہے زندگی میں کسی نے ایک مٹھی چاول اور ایک مٹھی گیہوں خیرات نہیں کیا تھا اب مولانا سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ ہم نے سنا ہے جان کے بدلے جان بکرا دیں تو کہاں دیں پوچھتے ہیں کہ کس کے کہاں وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے ڈاکٹروں نے ٹائم دے دیا ہے اور کسی عالم کے بیان میں سنا تھا صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں کس بکرے سے میرے باپ کی موت ٹل جائے میری بیگم کی موت ٹل جائے میری موت ٹل جائے اور میں اس دنیا میں آزمائش کی دنیا میں فتلوں کی دنیا میں زنا کی دنیا میں بدکاری کی دنیا میں عیاشی کی دنیا میں سڑے ہوئے مردار کی دنیا میں مچھر کے پر کے برابر کی دنیا میں منون دنیا میں میں یہ بکرا دے کر اس دنیا میں کچھ سانسے رہنا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ زندگی ملے گی اللہ کے قرآن کو زندہ کروں گا بیوی کی غلامی کے دفتر کے اندر کچھ اور صفحات تاریخ کے لکھے جائیں گے اولاد کے غلامی کے دفتر کے اندر کچھ اور صفحات سیاہ ہوں گے مال و دولت کی پوجا کے اندر اور کچھ صفحات سیاہ ہوں گے یہ اس لیے لوگ جینا چاہتے ہیں انجیکشن لینے کے لیے قطار دوا لینے کے لیے قطار بائی پاس سرجری کرنے کے لیے قطار وینٹیلیٹر لگانے کے لیے قطار وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی غلامی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے جورو کی غلامی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے اولاد کی غلامی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے مال و دولت کی پوجا کے اندر کچھ اور اضافہ کیا کر لیا اب تک تیس سال تجھے ملے چالیس سال ملے ساٹھ سال ملے ستر سال ملے کیا کیا خدمت قرآن کی اسلام کی کفر کو مٹانے کی کیا کوشش کی شرک کو مٹانے کی کیا کوشش کی اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کیا کوشش کی اللہ کا حکم اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے کوشش کیا کی اپنے جسم پر اللہ کا قانون نافذ نہ کر سکا بھیڑوں چمانوں کا لباس اتر نہ سکا چہرہ اولیاء کا نہ بن سکا عورت پر حیا کی چادر نہ لا سکا تو امریکی یہودیوں سے مقابلہ کرے گا اسرائیلی کتوں سے مقابلہ کرے گا کون جینا چاہتا ہے اس دنیا میں کون رہنا چاہتا ہے اس دنیا میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے پاس ملک الموت تشریف لائے تو آپ کو چوائس دیا گیا آپ کو اختیار دیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں اس دنیا میں آپ رہ سکتے ہیں دنیا کے ہر فرد کو موت کے وقت کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ملک الموت آتے اور پنجا مارتے یہ آقا کی ہستی تھی یہ آقا کی ذات گرامی تھی آپ نے فرمایا اللہ بر رفیق العلا اے ملک الموت اے زائی اللہ سے جا کر کہہ دو میں رفیق آلہ یعنی اللہ جو میرا دوست ہے اللہ میرا محبوب ہے میں اس سے وشال چاہتا ہوں ملاقات کرنا چاہتا ہوں نہیں چاہا آقا نے اگر چاہتے ہزاروں سال زندگی آپ کے قدموں کے اندر ڈال دی جاتی ترسٹھ سال کی عمر کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی سو سو سال کا بوڑھا نو سال کا بوڑھا بیماری چلی گئی گھٹنے پھوٹ گئے کمر کمان کی طرح ہو گئی آخا نے سچ فرمایا دو بھوکے بیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑا جائے یہ اتنا ہلچل نہیں بچاتے جتنا کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں جو اس کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں بھیڑیے جانتے ہیں بکریوں کو پھاڑ کھانے والا جانور ہے اگر بکریوں کے لیبڑ کے اندر بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تر نوالا بنا لیں گے اور ان کی دعوت مکمل ہو جائے گی آخا نے فرمایا یہ بھیڑیے ان بکریوں کے لیبڑ کے اندر وہ فساد نہیں پھیلاتے جو دو خواہشیں مسلمان کو تباہ برباد کرتی ہیں ایک مال کی محبت اور مال کا کی طلب اور دوسرے جینے کی آس آقا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ دو بھوکے بھیڑیے اور یہ دو گندی خصلتیں انسان کے اندر دن ب دن جوان ہونا چاہتی ہیں بوڑھا نہیں سمجھتا کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے مال کا پجاری نہیں سمجھتا کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے دعا کرتا ہے اے اللہ اور ایک ایکڑ زمین دے دے ایک اور باغ دے دے ایک اور بلڈنگ دے دے اے اللہ مقدمے میں کامیابی دے دے کہ فلاں بلڈنگ بھی آ جائے پلا زمین بھی آ جائے آخا نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ دو طاقتیں جوان ہوتی رہتی ہیں اور بھیڑیے جیسے بکریوں کے ریوڑ کو تباہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں یہ دو خواہشیں مسلمان کو تباہ کرتے ہیں برباد کرتے ہیں ایک روایت میں فرمایا لوگوں اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تمہاری حیثیت پانی میں تنکے کی طرح ہوگی اور قوم ایسے اچک لے گی جیسے دسترخوان پر کوئی بھوکا ٹوٹ پڑتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم کم تعداد میں ہوں گے اقلیت میں ہوں گے ارے اتنے اب ہم تین سو تیرہ ہو کر ہزاروں کافروں کو شکست دے رہے ہیں مٹھی بھر ہو کر کم فیتن کلیلتین غلبت فیتن کثیرتم بیز اللہ مٹھی بھر ہو کر آج ان کے دان کھٹے کر رہے ہیں ان کے لشکروں کے لشکر کو شکست پاس دے رہے ہیں کیا اس وقت ہم کم ہو جائیں گے آخا نے فرمایا کم نہیں تم زیادہ ہو جاؤ گے لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی پانی میں تنکے کی طرح ہوگی کہ وہ پانی اگر دہنی طرف جاتا ہے رائٹ طرف وہ تن کا چلا جاتا ہے بائیں طرف جاتا ہے تو چلا جاتا ہے کھڈے میں گرتا ہے تو گر جاتا ہے اور دوڑتا ہے پانی اچھلتا ہے ان کا اچھلنے لگتا ہے فرمایا کیا وجہ سے ایسی حالت ہوگی حب دنیا و کراہیت الموت آخا نے فرمایا ہمارے مسلمانوں میں اور میری امت کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی اور موت کی نفرت پیدا ہو جائے گی ہر کوئی اس سڑی دنیا میں رہنا چاہے گا بسنا چاہے گا تدبیریں کرے گا دوائیں کرے گا علاج کرے گا پلیتا کرے گا جادو کرے گا مجھے زندگی مل جائے مجھے مال مل جائے مجھے دولت مل جائے آپ نے فرمایا کہ جب یہ بیماری امت کے اندر پیدا ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے وقار کو کمزور کر دے گا اور دشمنوں کے ہاتھوں یہ امت سے کس کھا جائے گی کیا حیثیت یہودی کتوں کی کیا حیثیت عیسائی کتوں کی کیا حیثیت کافروں کی مشرکوں کی ہر کوئی آج مسلمانوں کو دبانا چاہتا ہے ہر کوئی آج ان کی حکومتوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے پردے نے کیا بگاڑا داڑی نے کیا بگاڑا امامی نے کیا بگاڑا خانخواہ نے کیا بگاڑا مسجد نے کیا بگاڑا مدرسے نے کیا بگاڑا مولوی اور ملا نے کیا بگاڑا آج تک کوئی خرابی ہے ان کی طرف سے نکسلیٹی مدرسے میں پیدا ہوتے دہشت گرد مدرسے میں پیدا ہوتے ہیں ملاوٹ کرنے والے مدرسے میں پیدا ہوتے ہیں اور بٹورنے والے رشوتیں دے کر ان کو مدرسے والوں نے جنم دیا پٹریوں کھاڑنے والے کیا یہ مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں ہڑتال کرنے والے کیا یہ مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں پھر خوارانہ فساد کی آگ لگانے والے کئے مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں بمباری کرنے والے اور دہشت پھیلانے والے کیا یہ مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں ڈرگس گانجا اور افیم کو عام کرنے والے کیا مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں کیا نقلی نوٹ چھاپنے والے کیا مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں کیا نقلی دوائیاں بنانے والے کیا مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں اپنی ٹیچرنی لیکچرار کو حاملہ کرنے والے اسٹوڈنٹ کیا مدرسے کے اندر پیدا ہوتے ہیں عفت قسمت اور پاک دامنی کی چادر کو داغ لگانے والے کیا مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں اپنے بھانوں کی آبرو لوٹنے والے کیا مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں ہے کوئی ریکارڈ ہے ریکارڈ مولوی نے ملا نے داڑی والے نے مدرسے نے مسجد نے ہر کوئی دشمن ہے ہر کوئی دشمن ہے جو ملکوں کے ملکوں کو ختم کر رہا ہے پوجا اس کی ہو رہی ہے کبھی لیبیا پر ہاتھ مارا کبھی بحرین پر ہاتھ مارا کبھی سعودی عرب کی طرف اشارہ کیا کبھی فلسطین کی ماؤں اور بہنوں پر ظلم کیا ارے کتنی حیرت کی بات ہے دن میں رات میں یہ اسرائیلی کتے بمباری کرتے ہیں توپ سے بارود نکالتے ہیں بم نکالتے ہیں کوئی اس سے ان کی طبیعت میں فرق نہیں ہوتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں فلسطین کی سرزمین پر اذان پر بیت المقدس کے اندر اذان پر پابندی لگا دی گئی کہ اذان مائک میں نہیں دی جا سکتی اگر دی بھی جائے گی تو دھیمی آواز سے دی جائے گی اس لیے کہ ان اسرائیلی کتوں کے نیند میں اور عمل میں خلل پڑ رہا ہے ارے کتوں بم کی آواز سے دہشت کی آواز سے اون کرابے کی آواز سے بیواؤں کے چیخنے اور چلانے کی آواز سے یتیموں کے کراہنے کی آواز سے تمہیں فرق نہیں پڑا اللہ کی بڑائی بیان کی گئی اور امن میں فرق آ گیا کئی عورتیں فرانس میں گرفتار کیوں جرم کیا تھا ارے جرم زنا کی دعوت ہے بے حیائی ہے غیر کے نسخے سے حمل ٹہرانا ہے لیکن ایک ہبا کی بیٹی اپنی عصمت عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے وہ کرنا جرم ہے مسجد کا مینارہ بنانا جرم ہے اللہ کا نام لینا جرم ہے قرآن پڑھنا جرم ہے امامہ رکھنا جرم ہے کیوں اس لیے کہ ان کی برائیوں میں ہم نہیں ملتے ان کی دہشت گردی کی ہم کلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ہم انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں ہم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں ہم عورتوں کو ان کے سروں پر چادر رکھتے ہیں ہم اولاد کو دین کے راستے پر چلاتے ہیں اور جنت کے یہ جرم ہے ہمارا یہ جرم ہے ہم آخا کا دامن نہیں چھوڑتے یہ جرم ہے ہم قرآن کا دامن نہیں چھوڑتے یہ جرم ہے کیا بگاڑا بتائیے آپ میں تو اکثر ہمارے آؤٹ ڈور جو بیانات ہوتے ہیں ان کے اندر تو لوگوں کو کہتا ہو تم دعا کرو کہ امریکہ کے لوگ اور ہندوستان کے گجرات کا مودی اور جو دشمن ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں دعا کرو کہ اللہ ان کی دعا ہم کو قبول کر لے اللہ ان کے بول کو قبول کر لے اللہ ہمیں صحیح لوگوں کے اندر ایسی دہشت پیدا کر دے مینار کے نام سے ڈریں اذان کے نام سے ڈریں قرآن کے نام سے ڈریں مدرسے کے نام سے ڈرے مولوی کے نام سے ڈریں تو ہی بولا بھی ادب اللہ وادو حکم کہ ہم ایسا خوف ان پر مسلط کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی طرح کہ جس گلی راستے سے حضرت عمر جاتے تھے شیطان پیشاب کر کر راستہ چھوڑ دیتا تھا آج نہ حضرت عمر ہے نہ وہ شیطان ہے حضرت عمر کے ماننے والے جائیں تو یہ شیطان کے پجاری ہی راستہ چھوڑ کر چلے جائیں تو ہبون ابھی ادو اللہ و ادو چہروں میں وہ نور پیدا کرو تقوی کی وہ طاقت پیدا کرو آخا کی غلامی کی وہ قوت پیدا کرو کافر گجرات بنانے کی بات لیبیا کے اندر ہاتھ ڈالنے کی بات مصر کے اندر فرق کرنے کی بات سوچے نہیں تو ہبونا بھی ادو اللہ ہی وکم اللہ سے دعا کرو اے اللہ آپ نے شیطان کی دعاؤں کو قبول کر لیا شیطان کو جب اللہ نے مردود اور ملون قرار دیا تو تین دعائیں کی اس نے اللہ نے قبول کر لیا تو کہو یہ شیطان کے پجاری ہیں اے اللہ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں دہشت گرد اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے ہمارے اندر وہ دہشت پیدا کر کہ کافر ہمیں دیکھ کر موت لے ہمارے خلاف کوئی قانون نہ بنائے ہماری مسجدوں کی طرف ہماری ماؤں کی طرف ہماری بیٹیوں کی طرف ہماری بہنوں کی طرف نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ کرے ہمارے داڑیوں کو نوچنے کی ہمت نہ کرے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر تھکڑیاں لگانے کی سوچے نہیں اے اللہ ایسی دہشت پیدا کر دے ہم تو دنیا میں ایک نمبر کے بزدل ہیں بزدل قرآن جلایا دعا کرو مسجدیں اکھڑی دعا کرو ایک طبقہ تو دعا بھی نہیں کرتا ایک تحریک ایک تنظیم ہے بس وہ کہتی ہے وقت لگاؤ نمبریں بڑھاؤ اور اعتکاف کرو بس دعا کی بھی ضرورت نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کبھی فلسطین کا نام نہیں افغانستان کا نام نہیں طالبان کا نام نہیں ملا عمر کا نام نہیں اس ارے ہم لے لیں گے حکومت کی نگاہ ہم پر رہے گی مکہ مکرمہ کے اندر امریکہ کے جاسوس ہیں مدینہ طیبہ کے اندر برطانیہ کے جاسوس کتے ہیں جن کی نگاہیں ممبر رسول پر گڑی ہوئی ہیں کیا پیغام نکلتا ہے یہاں سے وہاں دعا کی جاتی ہے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر اے اللہ لیبیا اور مصر کے مسلمانوں کی مدد کر اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی کون ہے افغانستان میں مسلمان طالبان ان کو امریکہ کچھ نہیں کر رہا ہے یا چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کچھ نمبر گنوا کر دعا کریں گے امریکہ ان پر بم ڈال دے گا اللہ پر اعتماد اللہ پر توکل اللہ پر بھروسہ وہ ابھی یہی کر رہے ہیں آج دعا کرنا بزدلی بزدلی کی نشانی اصل تو یہ ہے من را من کو من کرن پل یغیر ہو بھی ابھی ارے میرے اللہ کے قرآن کو جلایا گیا میں زندہ رہ کر فائدہ کیا نکل جائے گھر سے میری ماں کی آبرو لوٹی گئی میرے بھائی کو قید کیا گیا میرے آقا کا نام گانے کے اندر لیا گیا اللہ کے کعبے کی توہین گانوں کے اندر کی گئی فلم کے اندر کی گئی نکل جائے وہ ماں کی آبرو لوٹے تو پھر مسلح کوئی بچاتا ہے ٹھیک ہے تو میری ماں کی آبرو لوٹ لے میں ذرا لوٹا اٹھا کر وضو کروں گا اور پھر جو ہے سلاط الحاجت پڑھ کر دعا کروں گا بہن کی آبرو لوٹے بیٹی کی آبرو لوٹے کتنے لوگ مسلح اٹھا کر دعا کرتے ہیں بتائیے وہاں کیا کرتے ہو امیر کو تلاش کرتے ہو جہاد بغیر امیر کے نہیں ہوتا مسجد ٹوٹ رہی ہے امیر کی تلاش مسلمان پٹ رہا ہے امیر کی تلاش کھانے کعبہ لٹ رہا ہے امیر کی تلاش بابری مسجد کے اندر بت رکھا جا رہا ہے امیر کی تلاش بیت المقدس کے اندر یہودی کتے جوتوں سمیت جا کر نہتے مسلموں پر فائرنگ کر رہے ہیں امیر کی تلاش جب دکان ایک انچ پڑوس والے نے لے لیا امیر کو تلاش کرتے کیوں مقدمہ دائر کر دیا بیٹی کو غیر اٹھا کر لے کر گیا آنکھ مار دی بیوی کو امیر کو تلاش کرتے کیوں لڑنے کے لیے آ گئے اس لیے کہ دین کے مقابلے میں جہاد کے مقابلے میں اس گندی عورت کی حقیقت ہے ایک مٹھی سیٹ اور ایک مٹھی اینک کی اور ایک انچ زمین کی قیمت ہے اے دین تو لٹتا رہے پٹتا رہے ہم امیر کو تلاش کرتے رہیں گے اسی میں کس کسی نے کچھ بنا لیا کسی نے کچھ بنا لیا کون مانگتا ہے اس دنیا کے اندر دعا رہنے کی کون مانگتا ہے کس راستے سے کتنا نہیں آ رہا ہے جلسے ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان جلسوں سے اصلاح ہو کرنے کرانے والے پیسہ ہڑپتے ہیں لوٹتے ہیں عالم کا پیٹ مارتے ہیں چندہ کرتے ہیں اور آنے والے کامنٹری دیتے ہیں فلاں کے تقریر کے اندر جوک تھا فلاں کی تقریر کے اندر رولانا تھا فلاں کی تقریر کے اندر واقعات تھے فلاں کی تقریر کے اندر جذبات تھے مسجد جیسی کی تیسی چہرے جیسے کے تیسے معاشرہ جیسے کا تیسا مزے لینے کے لیے مذہبی شہوت پرستی عمرے کی حالت دیکھیے آپ دیکھیے انٹرنیٹ کے اندر یا اگر کسی کے مکہ مکرمہ کی نماز وہ دیکھ رہا ہے جیسے رمضان کا مجمع ہوتا ہے ایسا مجمع اس وقت ہے حرم شریف کے اندر رمضان کا مجمع ہے اس وقت شیطان خاموش بیٹا وہ نہیں دیکھتا کہ عمرے کو لوگ جا رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے تحجد کی دو رکعت پڑھنا ہمالیہ پہاڑ کو اٹھانے سے مشکل ہے اور مندے کے مندے صبح میں شام میں سیٹ صاحب خان صاحب پٹھان صاحب شاہ صاحب سید صاحب بیگ صاحب ہول سیل کے اندر جا رہے ہیں اور شیطان خاموش ہے معلوم ہے معلوم ہے مذہبی شہوت پرستی ہے چھٹیوں کے اندر جس میں دم تھا امریکہ کی گوری چٹوں کے ساتھ رات گزارنے کا وہ چلا گیا اور جس کے پاس دم نہیں تھا وہ عمرے میں چلا گیا اور جس کے پاس اور دم نہیں ہے مزاروں میں جاتا ہے اللہ کا راستے میں نام نکال کر نکلتا ہے مدارس کو دیکھنے علماء کو دیکھنے مشائق کو دیکھنے کا عنوان یہ شیطان خاموش کیوں بیٹھا ہے بھائی میں آنے سے روکتا ہے پوری مساجد کا سروے کیجیے کہ ابتدائی وقت کے اندر آ کر درود پاک پڑھنے والے سورہ کہب پڑھنے والے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے والے یہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور جب فرشتے دفتر کو بند کر دیتے ہیں دفتر کو بند کرنے کے بعد آنے والے کتنے حدیث پاک میں سرور کون دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو نمازی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی مسجد میں رہتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے بعد دو دو رکعت کر کر چار رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج حج ہم جو کرتے ہیں وہ ڈاؤٹ اللہ قبول بھی کر سکتا ہے ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے ہم جو عمرے کرتے ہیں ڈاؤٹ اللہ قبول بھی کر سکتا ہے ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے اشراق پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول جس کو اللہ نے قبول کر لیا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ اسے دیتے ہیں اگر ہم ثواب کے طالب ہیں تو یہ عمرہ جانے والے فجر کیوں نہیں پڑھتے ثواب کے طالب ہیں یہ غریب جو عمرہ نہیں جا سکتا اشراق کی نماز کیوں نہیں پڑھتا کیا اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہے اجمیر شریف جانا آسان مکے کو جانا آسان مدینہ طیبہ کو جانا آسان چالیس دن چار مہینے نکالنا آسان فجر کی نماز پڑھ کر اشراق تک اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر دو دو کر کر چار پڑھنا یہ کیوں مشکل ہے ہمیں آم سے مطلب ہے یا درخت گننے سے مطلب ہے اگر کسی کو اللہ اپنے گھر سے نکال کر بمبئی پہنچا کر بمبئی سے جدہ پہنچا کر جدہ سے ٹیکسی میں بٹھا کر مکہ مکرمہ پہنچا کر ہوٹلوں میں قیام کرا کر بیوی کو بیمار کر کر اس کی طبیعت خراب کر کر اس کو عمرہ دے رہا ہے وہی ثواب فجر کی نماز پڑھ کر اشراق پڑھنے سے دے رہا ہے تو تم ثواب پانا چاہتے ہو اللہ کی نزدیکی پانا چاہتے ہو یا سیر سپاٹا کرنا چاہتے ہو جورو بچوں کے ساتھ اس وقت آؤ ایئرپورٹ کے اندر بہت بڑی تعداد عمرے کو جانے والی ملے گی یہ فجر کیوں نہیں پڑتے بھائی یہ اشراق کیوں نہیں پڑھتے اشراق کے پڑھنے پر نبی نے وعدہ کیا کہ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا وہ جاؤ امیگریشن کراؤ رات کے دو بجے انٹرنیشنل فلیٹ ہوتی ہے رات میں جگو پھر وہاں جانے کے بعد موسم گرم ہوتا ہے آب و ہوا بدلتی ہے کھانسی شروع ہو جاتی ہے ٹھنڈک لگنے لگتی ہے یہ ارے یہاں مل رہا ہے تو کیوں نہیں کرتے وہ بھی کرو یہ بھی کرو معلوم ہوا شیطان نے کہا جاؤ مرو جب فجر نہیں پڑتے اشراق نہیں پڑتے تمہیں سیر کرنا ہے سپاٹا کرنا ہے تفریح کرنا ہے تو میں بھی ہول سیل کے اندر بھیجتا ہوں کہ جاؤ عمرہ کرو اور مکہ مکرمہ کی نفاق کی سیل اور دل کے اندر ٹھپا لگا کر آؤ اور ایک نمبر کے تم کاہل ایک نمبر کے پاسی پر فاجر ہو جاؤ جاؤ مرو تحجد کو اٹھ کر دیکھو آپ دو رکعت تحجد پڑھنے کیا بیتتی ہے نفس پر چاش کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو مگر جو عبادتیں ہوتی ہیں انسان پر شاخ ہوتی ہیں جمعہ میں آنا عبادت جی نہیں مانتا عرس میں جانا عبادت نہیں بھاگ بھاگ کر جاتا ہے قبالی میں جانا عبادت نہیں بھاگ بھاگ کر جاتا ہے اور جس عمرے میں جا کر ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے بھاگ بھاگ کر جاتا ہے جن تنظیموں میں تحریکوں کے اندر وقت لگانا عبادت نہیں وقت سے پہلے بھاگ کر جاتا ہے تین کا ارادہ کر کر تین سو دن لگاتا ہے یہ کیا ہے اگر عبادت ہوتی اللہ تا یہ بارہ ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے کئی سے کئی سے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کبھی اس مخلوق کو نہیں دیکھا ہوگا تلوار لے کر زندہ باد آباد اسلام نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے نہ نماز میں نہ روزے میں نہ تراوی میں نہ مشائق کی آمد میں نہ افطاری میں یا شیخ رسول کہاں سے نکل گیا یہ جراثیم کہاں سے آ گیا کتنا مزہ ذرا انگلی کرو اے نعرہ نہیں پکارنا اسی تلوار سے سر قلم کر دے گا لگتا ہے وقت کا عمر بن خطاب ماسک یہ مزہ ملتا ہے یہ کہا جاتا ہے ایک کے بعد آنے والے ساڑھے بارہ کے بعد آنے والے اور کاروبار کرنے والے جمعہ کا وقت شروع ہو کر بلکہ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد جمعہ کی تیاری کرنے والا بھی بھائی غسل کیوں کر رہا ہے جمعہ کی نماز کی یہ بھی حرام ہے کپڑوں کو آئرن کیوں کر رہا ہے جمعہ کے لیے یہ بھی حرام ہے بال کیوں بنوا رہا ہے جمعہ کے لیے یہ بھی حرام ہے سرما کیوں لگا رہا ہے اتر کیوں لگا رہا ہے جمعہ کے لیے جب جمعہ کی تیاری جمعہ کے وقت شروع ہونے کے بعد کرنا جائز نہیں ہے تو پھر یہ چپل کا بیپار یہ کپڑے کا بیپار یہ برتن کا بیپار جسے بیچ کر یہ آدمی اپنے مرے ہوئے باپ کا پیشہ پہانا اور لہو خرید رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات عمرے والے کو سمجھ میں آ گئی عرس والے کو قوالی والے کو آج ایک مذہبی شہوت پرستی ہے مذہبی شہوت پرستی جمعہ کا بیان سننا ایک مزہ خانخواہوں کے اندر جانا ایک مزہ ذکر کی محفل میں بیٹھنا ایک مزہ دل بدلے نہ بدلے جورو کی غلامی چھوٹے نہ چھوٹے پوری حرکتیں اپنی جگہ پر مسلم دولت کی پوجا مال کی پوجا عورت کی پوجا اولاد کی پوجا زمین کی پوجا زر کی پوجا اور خانخواہ میں لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں یہاں مال تیرے علاوہ کوئی نہیں زمین تیرے علاوہ کوئی نہیں عورت تیرے علاوہ کوئی نہیں اولاد تیرے علاوہ کوئی نہیں تجھے دیکھے بغیر نیند نہیں آتی تجھے دیکھے بغیر کھانا ہزم نہیں ہوتا اسے دیکھے بغیر پیشاب کا نہیں نکلتا اور یہاں دامن تھا میں حضرت جی کا ہول سیل کے اندر بیت ہو رہی ہے بزرگوں کا نام لیا جا رہا ہے گزشتہ جمعہ کتنے منافقوں نے اپنے نفاق کا ثبوت دیا میں کہتا ہوں آپ کی بیوی کے مقابلے میں اگر کوئی حسین عورت آ جائے بیوی کے سامنے نگاہ ڈالو گے تمہاری ماں کے مقابلے میں کوئی وقت کی رابیہ بسری آ جائے ماں کو چھوڑ کر اس کا دامن تھام لو گے جس جگہ پر جمعہ میں تمہاری تربیت ہو رہی ہے اور یہ تربیت کتنی قربانیوں کے بعد ہندوستان کے جس کونے میں ہو بائیس بائیس ہزار روپے خرچ کر کر کہ کہیں نیٹورک ختم نہ ہو جائے انوان کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے ان فکروں کے ساتھ اللہ سے مانگ کر اللہ سے طلب کر کر یہ ایسے نہیں کہ کسی اخبار کو پڑھ کر کسی کتاب کا مطالعہ کر کر یہ اللہ والے جو بیانات کرتے ہیں سیدھے سادے جس سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے اللہ سے مانگ کر آخا نے فرمایا انما انا قاسم اللہ موتی میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والی ذات اللہ ہے نبی کا نائب تقسیم کرتا ہے اور دینے والی ذات اللہ ہوتی ہے ہمارے ایک بزرگ استاد حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک تبلیغی سفر میں تھے فرماتے ہیں میرا لڑک پن تھا میری جوانی تھی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ بڑے بڑے جذباتی تقریریں کرنے والے شولہ بیانی کرنے والے ہزاروں ہیں اور ایک ہیں مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نہ تقریر کے اندر جذبات نہ اونچ نیچ ایک سادگی ایک بھولا پن اور دنیا کے چپے چپے کے اندر ہدایت کے فیصلے ہزاروں لوگوں کے دل بدل گئے ہدایت کے فیصلے ہو گئے اس تقریر سے تو نہیں ہوئے کوئی یاد ہے ہمارے استاد محترم اللہ نے صحت و شفا نصیب فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ عالم کے قطب ہیں کتب انہوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا امت کو جہاد کیا ہے بتایا امت نے جہاد کو فراموش کر دیا تھا امت کے اندر ایک تجدیدی کارنامہ انجام دیا کہ احیاء جہاد کا فریضہ علماء کو عوام کو بتایا اور ایک لشکر اور ایک جماعت کو انہوں نے تیار کیا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے بہت بڑی اللہ والی ہستی فرماتے ہیں حضرت کے ساتھ سفر میں تھا اور فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان سے ہزاروں دلوں کو بدل دیا ہزاروں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیے دن میں رات میں تانگتا رہا جانتا رہا فرماتے ہیں نہ تو کتابوں کا مطالعہ کیا نہ انٹرنیٹ کے اندر کلا بازیاں لگائی کہتے ہیں کہ تقریر کو جانے سے پہلے مجمے میں چیئر پر بیٹھنے سے پہلے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی چادر کو اوپر سے جیسے کوئی جو ہے ٹھنڈ کے اندر بیڈ شیٹ اوپر سے ڈال لیتا ہے چادر سے عورت کی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور فرماتے ہیں وہ رو رہے تھے وہ سسکیاں لے رہے تھے کہ ان کے رونے نے مجھے رلا دیا فرماتے ہیں <clears throat> کہ آپ فرما رہے تھے اے اللہ میری ذات سے کچھ ہونے والا نہیں تیرا میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما لیا مولا ہدایت کے فیصلے فرما دے ہدایت کے فیصلے فرما دے کہتے ہیں کہ جیسے کسی بچے کو ماں سے بچھڑا دیا جائے تو بچہ جیسے ہچکیاں لے کر روتا ہے پندرہ منٹ تک حضرت روتے رہے دعا کرتے رہے پھر اس کے بعد جا کر تقریر کی ہمارے حضرت نے فرمایا اب بات مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ان کی زبانوں میں تاثیر کیوں رکھی ہے یہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ پیلا دیکھا اجلا دیکھا کود کر بھاگ گئے یہ مومن پختہ مسلمان کی شان نہیں ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر قبر سے اللہ تبارک تعالی غوث سے پاک رحمت اللہ علیہ کو بھی زندہ کر دے اور میں پھر مرشد ہوں اور غوث سے پاک ہوں رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں غوث پاک کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھوں گا اس کا دامن تھاما ہے مضبوطی سے تھامو استقامت کے ساتھ رہو یہ کوئی ہوٹل نہیں کہ آپ نے ویجیٹیرین بھی چاکا اور نان ویجیٹیرین بھی چاک لیا آپ نے مٹن بھی چاک لیا اور چکن بھی چاک لیا نارتھ انڈین ڈش کو بھی دیکھ لیا اور ساؤتھ یہ ڈش نہیں ہے یہ ڈش نہیں ہے ولدین جاہدو فینا لنا دینا ہم سب لنا یہ مجاہدے کا راستہ ہے یہ دل کو کچلنے کا راستہ ہے جو آدمی صبح نہر پہ پیٹ شوگر کا انجیکشن لیتا ہے امریکہ کا ڈاکٹر آ گیا کیا انجیکشن چھوڑ کر امریکہ کے ڈاکٹر کا وہ ٹیبلٹ لے گا اپنی جو دوائی اپنی جو ہمیں تربیت تھوڑی نہ لینی ہے ہمیں کام کے ذائقے دلوں کے مزے ہمیں شہوت پرستی دنیا کا کتا امریکہ میں جا کر خواہش پوری کر رہا ہے ہم دین کے دائرے میں رہ کر اپنی خواہشیں پوری کریں ایک جمعہ اعلی مسجد میں ایک جمعہ سفلی مسجد میں ایک جمعہ شافی کے پیچھے دیکھیں مزے میں شہوت پرستی وہ پیسہ تھا امریکہ برطانیہ کی رنڈیوں سے مزہ لے رہا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں تو ہم فقیر ہیں دین کے یہاں مزہ لے رہے ہیں وہ امام کی قرآن یہ مولوی صاحب کی تقریر وہ مولوی صاحب کے جو وہ مولی صاحب کا واقعہ وہ و مرشد کی مجلس مزے لے رہے ہیں یہ بھیا کیا ہے یہ ارے ہول سیل کے اندر بیت کسی نے سوچا پوچھنے کی کوشش کی ایک زمین لیتے ہوئے اپنی بیٹی کی بیاہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کالج میں ایڈمیشن کرتے ہوئے ہزاروں آدمیوں سے مشورہ لیا جاتا ہے مجلس کے اندر بیٹا ایمان مجمل پڑھ لیا ایمان مفصل ہمارے پیر صاحب ہمارے پیر یہ کون سی شریعت ہے یہ کون سا تصوف ہے کیا پیری مریدی کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو آدمی غیر سے پیرو جو ہے مرید ہو وہ اور کی جو ہے اور کو شیخ نہیں بنا سکتا جیسے ایک عورت ایک کے نکاح میں ہے ایک اور سے نکاح کرنا حرام ہے تصوف کی دنیا کے اندر اور تصوف کی مذہب کے اندر ایک پیلو مرشد کے رہتے ہوئے یا تو موت ہو یا تو اس سے خلاصی ہو اس کے بغیر کس وہاں منہ دیکھا وہاں مار حضرت مولانا شفیق صاحب آئے وہاں منہ مار لیا مولانا ذوالفقار صاحب آئے وہاں منہ منہ مار لیا مولانا ارشد صاحب کیا مذاق ہے کیا مذاق ہے دین کے ساتھ تصوف کے ساتھ ہمارے حضرت ہمارے پیر و مرشد موبائل کے اندر فوٹو اور ڈیسک ٹاپ کے اندر فوٹو اور حضرت کے تذکرے حضرت نے بتائی ہوئی تجویحات ایسے کوئی مرید ہوتا ہے یہ تصور شاہ عبد القدس صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابرین بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہمارے اکابرین کے تصوف کے شجرے کے اندر حضرت کا بہت بڑا نام بہت بڑا نام اور اونچا سلسلہ حضرت کے ایک پوترے تھے حضرت کے زمانے کے اندر کبھی انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی بس دادا کے خانخواہ کے اندر آتے لوگ جاتے لوگ مزے لیتے کسی سے کچھ مٹھائی لے لی کسی سے گنا لے لیا کسی سے امرود لے لیا حضرت کا انتقال ہوا اور ان کی جانشینی کی بات آئی خلافت تو ملی نہیں تھی یہ خلافت خاندانی نہیں ہوتی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بیٹے کے مرنے کے بعد پوترا لیاقت کو دیکھا جاتا ہے اب مریدین نے کہا حضرت اب تو سمجھ جائیے آپ حضرت شاہ عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے تو آپ نے توجہ نہیں دی کم سے کم اب جو ہے آپ سدھر جائیے حضرت کے لاکھوں مریدین آپ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں اجازت نہیں ملی تھی خلافت نہیں ملی تھی کرے تو کیا کرے تحقیق کی کہ بلخ کے اندر کہاں ہے بلخ اور کہاں ہے گنگو اور ہندوستان وہاں حضرت کے خلیفات شاہ عبد ابد صاحب رحمت اللہ علیہ اب ان کو اس دکان کی معرفت چاہیے تھی اجازت چاہیے تھی قیافت چاہیے تھی کوسی کی میدان میں گئے آدھی ٹانگ کو کھڑے ہو کر ڈانے ہاتھ سے چائے پیے سیدھے ہاتھ سے سگریٹ پیے مارے آمنت باللہ و ملائی گتی حضرت میرے پیر و مرشد ہو گئے کیا مذاق کرتے ہو تم فلموں میں مذاق ختم ہو گیا ڈراموں کا مذاق کامیڈی ختم ہو گئی اور تصوف کے میدان کو ٹھٹا بنا لیا کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور ہو گئے پیر اور ہو گئے مرید کسی اور سے بھی متعلق ہیں سوچا بھی تھا نہیں تھا گئے بلخ کے علاقے میں سفر کر کر جب حضرت کے خلیفہ کو معلوم ہوا کہ میرے شیخ کے پوترے تشریف لا رہے ہیں گھوڑوں کے ساتھ زرق برق کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جلال و جمال کے ساتھ ان کا بڑا ویلکم کیا کچھ آمدید کی اور ان کو سینے سے لگایا اور پرتپا کا پرتپا خیر مقدم کر کر حضرت کو لے آئے قالینوں کو بچھایا کمرے کو مزین کیا اے سی کیا اور پھر عمدہ عمدہ قسم کے کھانے مرتن قسم کے میرے شیخ کے پوترے تین دن گزرے تین دن مہمانی کہا اب پوترے صاحب سے پوچھا اب بتائیے کہ یہاں تشریف لانے کا مقصد اور غرض و غائب کیا ہے پتر صاحب نے بتایا حضرت ہندوستان کے اندر لاکھوں حضرت کے مریدین ہیں حضرت کے چلے جانے کے بعد وہ مجھ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے پاس اجازت نہیں اور خلافت نہیں اور پگڑی اور دستار نہیں اور میں یہ کام خلاف شرع نہیں کر سکتا آپ سے اجازت لینے آیا ہوں اچھا جب تھا تو آپ نے قدر نہیں کی یہ کہہ کر فوراً کہا یہ سارے انتظامات کو ختم کر دیا جائے یہ تعلیم اٹھا دی جائے یہ شاہانہ لباس چھین لیا جائے اور حضرت کے پوترے کو کہا کہ ایک حمام ہے اس حمام کے اندر لکڑیاں یہ لگائے جانوروں کی دیکھ بھال کرے اب خلافت لینی تھی ایسا نہیں تھا کہ پیپسی اور کوک پی کر سافٹ ڈرنک پی پی کر آدھی کپ چائے مار کر پیالس گراؤنڈ کے اندر ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھ کر کوئی جو ہے بیت ہو رہا ہے ایسا نہیں اس کو پرکھا جاتا اس کے نس کو کچلا جاتا اس کی انانیت کو مٹایا جاتا اس کی جوڑی کی غلامی کے جراثیم کو ختم کیا جاتا اس کی دنیا کے محبت اور مال کی محبت کے وائرس کو ختم کیا جاتا اس کے غرور اور تکبر کو پیروں تلے مسلا جاتا تب وہ لائق ہوتا کسی آستانے کا اور کسی در کا اب حمام میں لگا دیا لکڑیاں لگا رہے ہیں داڑھی پر راکھ پڑ رہی ہے کپڑے سیا ہو رہے ہیں کوئلہ اڑ اڑ کر چنگاریاں لگ رہی ہیں کہاں شان شوکت اور کہاں یہ منظر اس کے بعد ایک بھنگن تھی اس زمانے کے اندر جو بیت الخلا ہوتا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ڈرینیج لائن ہوتی بلکہ ایک جو ہے ڈبا رکھا جاتا پاخانہ اس میں گرتا اور رات کی تاریخی میں کوئی بھنگن اور بھنگی اس کو اٹھا کر لے جا کر جنگل میں پھینکتا تھا تو حضرت شاہ عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ نے فرمایا کہ اس بھنگن سے کہا ذرا جاتے جاتے ایک ٹکر دے کر جانا ذرا پیر لگا دینا میرے شیخ کے اس پوترے کو جو خلافت لینے آیا ہے معرفت کی دکان کا تاج لینے آیا ہے اور جب پیر لگا تو کہنے لگے اوپو تجھے معلوم نہیں میں کس کا پوترا ہوں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں چل دوسرے دن حضرت نے پوچھا کیا کہا انہوں نے کہا یہ کہا ابھی دال نہیں گلی ہے ابھی غرور اور تکبر پیروں تلے نہیں آیا پھر اس کے بعد جانوروں کی حفاظت کے اندر لگا دیا پھر اس کے بعد کہا کہ جاتے جاتے ذرا سی گندگی ان کے اوپر ڈال دینا اب ڈالا تو کہنے لگے اور وہ گنگو ہوتا تو بتاتا میرے اوپر گندگی ڈالتی ہے تو پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا کیا کہا کہا ابھی ڈال نہیں گلی اس کے بعد یہ کیا کہ جو حضرت شکار کو جاتے تو کہتے فرمایا کہ کتوں کی رسی تم پکڑ لینا شکار کو کتے لے جاتے تھے اب فرمایا کہ چھوڑنا نہیں کتا تیز بھاگتا تھک جاتے گر جاتے لیکن حضرت کا حکم تھا کہ رسی نہیں چھوڑنا اسی لیے لہو لہان ہو جاتا تھا جسم اب اس کے بعد پھر حمام کے پاس بٹھایا اور کہا اس گنگن سے کہ جاتے جاتے ذرا سا دھول اور مٹی ڈال دینا اور ذرا سا ٹھوکر لگا دینا پیر کی اور لگایا کہنے لگے تمہیں کوئی چھوٹ تو نہیں پہنچی چھوڑو میں کپڑے دھو لوں گا اپنے جسم کو پاک کر لوں گا اب فرمایا کہ اب دال گلی ہے اب یہ پیری مریدی کے لائق ہیں پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ کتوں کی رسی ہاتھ میں دی اور جب کتے دوڑنے لگے تھک چکے تھے گر گئے جسم لہو لہان ہو گیا اور جب وہ سفر ختم ہوا شاہ عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ خواب کے اندر آئے اپنے خلیفہ کے جو بلخ کے علاقے میں رہتے ہیں کہا کہ اے خلیفہ میں نے جب تیرے سر پر خلافت کا تاج پہنایا ایسی آزمائش تو نہیں کی تھی اتنا سننا تھا نیند جگ گئی اور حضرت نے پوترے کو حضرت کے پوترے کو بلایا سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد خلافت کا تاج پہنایا ایسے معرفت کا سلسلہ چلتا تھا ایسے نفس کشی ہوتی تھی ایسے اصلاح ہوتی تھی آج ہر چیز چھٹا ہو گئی ہر چیز مذاق ہو گئی وہ آئے وہاں منہ مار لیا وہ آئے وہاں منہ مار لیا وہ مدرسے میں گئے وہاں ذائقہ چک لیا وہ تفسیر کے حلقے میں گئے وہ جماعت کے حلقے میں گئے یہ کیا ہے یہ مذہبی شہوت پرستی ہے یہ پیسہ تھا امریکہ کو گیا برطانیہ گیا پیسہ نہیں چلو اس میں منورنجن لے لیں نفس کو کچلنا نفس کی اصلاح کرنا مجاہدہ کرنا جذبہ جہاد پیدا کرنا اور ذرا کچھ ہوا یہاں حاضری تو نہیں ہوتی نا بھی یہاں داخلہ تو نہیں ہوتا ذرا اپنی تحریک کے خلاف اپنے شیخ کے خلاف اپنی جماعت کے خلاف اپنے پیر و مرشد کے خلاف ذرا بات سمجھ میں آئی طلاق کے پتھر پھینکے اور بھاگ گیا آزاد ہے آزاد کا ہماری جماعت کو بول ڈالے ہمارے پیر و مرشد کو بول ڈالے ہمارے حضرت کو بول ڈالے ہماری تنظیم کو ہمارے دیوبند کو ہماری بریلی کو ہمارے خان کو بول ڈالے یہ آسمان سے اترے بولا نہیں جا سکتا صرف اللہ کا کلام ہے اور نبی کی حدیث ہے جس پر بولا نہیں جا سکتا دنیا کے ہر شخص کے بارے میں ہر تحریک کے بارے میں ہر تنظیم کے بارے میں ہر جماعت کے بارے میں حدود کے اندر رہ کر ادب کے ساتھ کہنے کی گنجائش ہے صرف کسی کو اللہ اور رسول نہیں بنایا جا سکتا کہا جا سکتا ہے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حدیث کے اندر اسماؤ رجال اور جرح اور تعبیر ایک فن ہے کیا ہے وہ وہ فن یہ ہے کہ محدث راویوں کو پرکھتا ہے یہ راوی کی زندگی کیسی کتنا سچ بولتا ہے کتنا جھوٹ بولتا ہے اس کی چال اس کی ڈھال اگر یہ بولنا حرام ہوتا تو جرح اور تعدیل کا فن اسماع جال کا فن دنیا میں وجود میں نہ آتا امام زفر امام ابو یوسف امام محمد یہ تین عظیم الشان شاگرد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں مسائل کے اندر انہوں نے اپنے استاد کی مخالفت کی ہے ہزاروں ہدایہ کتاب ہے اور دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس ہدایہ کتاب کے اندر ان کے فقی جزیات کو لکھا گیا ہے امام محمد ایک بات کہتے ہیں ابو حنیفہ ایک بات کہتے ہیں امام ظفر امام یوسف اگر استاد کی مخالفت میں بات کہنا جائز نہ ہوتا تو دنیا آج امام ابو یوسف کو قبول نہ کرتی امام محمد امام ظفر کو قبول نہ کرتی ہماری مصیبت یہ ہے جماعت کے بارے میں بول ڈالے بھائی حضرت کے بارے میں بول ڈالے بھائی پیٹیا کے بارے میں بول ڈالے ہر کوئی نس کا پجاری ہر کوئی جماعت کا پجاری شخصیت کا پجاری اسلام کا پجاری مجھے بتاؤ اسلام کا پجاری بتاؤ دین کا پجاری بتاؤ سب کو اور ایک تحریک اگر میں بریلیوں کے خلاف بولو جماعت والے خوش دیکھے شیر رہے تو انہیں بھی شیر رہے کیسا بمباری کرتا ہے امریکہ شرما جانا اور جب یہی بات جماعت کے بارے میں آئے نہیں نہیں پیسہ مل گا اسے امریکہ سے یہودی ایجنٹ ہوگا دوسروں کو بولو شیر ٹیپو سلطان اور بات اپنی طرف آئے تو آدمی نہیں صاحب برابر نہیں مزاج بدل کر پہلے اچھے تھے غیر مخلدوں کے بارے میں بولو حنفی خوش شافی خوش حمبلی خوش مالکی خوش تبلیغی خوش جماعت اسلامی خوش اور جماعت کے بارے میں بولے یہ پورے ناراض یہ کیا ہے کیا ہے یہ کیوں کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں کیا غلطی ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی غلطی صرف پیغمبر سے نہیں ہو سکتی غلطی صرف اللہ سے قرآن سے نہیں ہو سکتی یہ اللہ اور پیغمبر آ رہے ہوئے بڑوں بڑوں سے بھول نہیں ہوئی قطع نہیں ہوئی یہ کیا کہتے ہو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جھنڈا والا جھنڈے کی پوجا نظام الدین والا نظام الدین کی پوجا دیوبند والا انار کے درخت کی پوجا بریلوی والا مزاروں کی پوجا چادر کی پوجا آخر اسلام کی پوجا کون کرے گا قرآن اور حدیث کی پوجا آخر کون کرے گا آج یتیم ہے اسلام آج یتیم ہے اللہ کا قرآن آج یتیم ہے اللہ کا دین ہزاروں ہزاروں نوجوان تبلیغ کا عنوان اٹھا ہم نے مخالفت کی گالیاں دی ہم نے تبلیغ کو بدت کہا ہم نے کہا جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو اللہ رسول کو پسند نہیں نہیں ہم نہیں سننا چاہتے حضرت جماعت کے خلاف تم جہاد نہ کہو جہاد اور ہے تبلیغ اور ہے اے سی اور ہے فیان اور ہے مردبانہ اور ہے تصویر اور ہے نہیں نہیں نہیں, تصویر بھی ووچ مردبانہ بھی ووچ فیان بھی ووچ اے سی بھی ووچ کتا بھی ایک گدھا بھی ایک کیا کیا جائے آخرت بھی کوئی چیز ہے انشاءاللہ قیامت میں فیصلہ ہوگا جماعت پرستی شخصیت پرستی جھنڈا پرستی خانخواہ پرستی نتیجہ کیا ہے ایک ایک ایک ایک کو پکڑ لیا اور سمجھ رہا ہے کل ہی سبیلی ادو اللہ یہ راستہ ہے جو مجھے اللہ کی طرف بلاتا ہے خانخواہ والا بھی عرس والا بھی قوالی والا بھی سال والا بھی دیون والا بھی بریلی والا بھی اور جو قرآن کہتا ہے اور جو حدیث کہتی ہے کہ ان اللہ الجنہ کہ سچا راستہ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مٹا دو انخا والا ذکر اللہ کو مٹا دینا کہتا ہے جماعت والا چلے کو مٹا دینا کہتا ہے مدرسہ والا قال اللہ کالا رسول کو مٹا دینا کہتا ہے مال والا مسجد کے گمت کو بنانا مٹا دینا کہتا ہے سورہ انفال کیا کہتی ہے سورہ توبہ کیا کہتی ہے جہاد کی چار سو اسی آیتیں ہر آدمی اپنی تحریک اپنی جماعت اس کو جہاد سے تعبیر کرے کل اگر امام مہدی آئیں کل غزب ہند ہو کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں کل ہندوستان کے اندر جہاد ہو تو کیا تم اپنے اکابرین کا دامن پکڑو گے کیا تم خان کی طرف بھاگو گے کیا تم جھنڈوں کی طرف بھاگو گے بتاؤ مجھے ہر کوئی اپنے راستے کو جنت کا راستہ ذہن کو وسیع کر کر اشادہ کر کر آج دین کو سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں اسی لیے دین کو قتل کیا جا رہا ہے دین کو مٹایا جا رہا ہے اور دین کی شکل کو مست کیا جا رہا ہے اور اللہ نے فرمایا وہ ان تتو یستن خیرم سمولا یقون ومسالقم اے لوگو اگر تم نہیں بدلو گے میں تمہارے بدلے میں کسی قوم کو تیار کروں گا اور وہ قوم دین کی دائی اور مجاہد اور غازی بنے گی آج دیکھیے امریکہ کے اندر دین پھیل رہا ہے فرانس کے اندر اللہ کا قرآن پھیل رہا ہے پردے پر پابندی برقے سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں قرآن پر پابندی امریکہ پر امریکہ میں قرآن شریف کے نسخے چھپ کر آتے ہیں اور سو چھپتے ہیں ہزار کا آڈر آتا ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ برطانیہ چرچوں کو مسجدوں میں بدلا جا رہا ہے پادری گردوارے اور مندروں کے مالک آج مسلمانوں کے قدموں پر پڑھ کر کہہ رہے ہیں تم اذان دو تم عبادت کرو اور تم دین کا کام یہاں سے کرو اللہ تبارک تعالیٰ آج دین کو دنیا کے چپے چپے میں دشمنوں کے گھروں سے اللہ تعالیٰ دین کو منور کر رہا ہے ان یہودی پادری عیسائی پادریوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہو چکا ہے کہ قرآن شریف ہے کیا وہ عیش پرستی کے اندر وہ زنا میں بدکاری میں اور دنیا کی گندگی میں ملوث تھے لیکن اس نائن الیون کے بعد ایک انقلاب جو بپا ہوا کہ مسلمان کا ہر بچہ ماض اور بابد بننا چاہتا ہے مسلمان کا ہر بوڑھا امر ابن جموں بننا چاہتا ہے کیوں ان کو اولاد سے پیار نہیں عورتوں سے پیار نہیں خاندان قبیلے سے پیار نہیں کیوں یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر یہ کیوں اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے امریکہ کا ایک پادری اپنی بائبل کا مطالعہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے قیامت آنے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں جو بات قرآن میں ہے اور جو بات حدیث میں ہے آج ان جو ہے چرچوں کے پادری وہ بات کہہ رہے ہیں آج دنیا کی تباہی اور بربادی آپ نے دو ہزار گیارہ بارہ میں سنا ہوگا کہ فلم بنی ہے قیامت آ جائے یہ کیا ہے کہ کل تک جو دنیا کی پوجا کیا کرتے تھے کل تک جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے فرشتوں کا انکار کیا کرتے تھے آج ان کو کیا ہو گیا حضرت عیسیٰ کے آنے کی بات کر رہے ہیں ان کا عقیدہ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا اب آنے کی بات کیوں کر رہے ہو جو سولی پر لٹک چکا وہ واپس کیوں آئے گا دھیرے دھیرے قرآن شریف کی تعلیمات کی طرف دھیرے دھیرے احادیث نبویہ کی صداقت کی طرف یہ یہودی یہ عیسائی آ رہے ہیں اور ایک دن وہ ہوگا وہ ان تطول یس تبدیل قومن غیر سب یقون اللہ نے فرمایا دین کا کام کر سکو تو کر لو اگر تم نہیں کرو گے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا وہ قوم تم سے بہتر دین کا کام کرے گی آج ان چرچوں میں آج ان پنڈتوں کی محفلوں میں آج ان پادریوں کی نشست گاہوں کے اندر قرآن پر حدیث پر علیہ السلام کی آمد پر اور قیامت کی نشانیوں پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور مسلمان داڑھی نہ رکھ سکا مسلمان مسواق کی سنت کو نہ اپنا سکا مسلمان تحجد کو زندہ نہ کر سکا وہ قیامت کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں عذاب قبر کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تم یوں ہی لڑتے رہو سڑتے رہو پکتے رہو اللہ اس قوم کو پیدا کر کر دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام کو عام کر دے گا تم کسی خانخواہ کی پگڑی پکڑ لینا مدرسے کا چندے کی رسید پکڑ لینا کسی ملا کا دامن پکڑ لینا اور کسی جو ہے تنظیم اور تحریک کا راستہ اپنا لینا وہ ریسرچ پر ریسرچ کرے تحقیق پر تحقیق کرے اور آئندہ اتنا بڑھے کہ دنیا میں وہ اسلام کی ایمان کی اور مسلمانوں کی خدمت کے وہ علم بردار ہو جائے آج یہ صورتحال دیکھنے کے اندر آ رہی ہے اس لیے سب سے جو اونچا راستہ ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹانے کا اپنے وجود کو ختم کرنے کا اپنے وجود کو فنا کرنے کا راستہ ہے یہ مانو مان کر چلو اس کا انکار کرو گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے آخا نے فرمایا وسرت و ہی الجہاد کہ اسلام کا جو کوہان ہے وہ جہاد ہے آپ نے کسی تنظیم کا تحریک کا جماعت کا دیوبند کا بریلی کا کا یہ ہے لیکن ان کے رہتے آدمی ساتویں کلاس پڑھے ایس ایل سی کو مان کر پڑھے ایل کے جی یو کے جی میں داخلہ لے ایس ایل سی کو مان کر لے لیکن ایل کے جی یو کے جی میں جا کر فارغ ہو گیا ایس ایل سی پڑھ لیا تو پھر دسویں جماعت میں نہیں جائے گا وہ جو تحریک میں ہے جو تنظیم میں ہے جو خان خان ضرور لگا رہے قانون کے مطابق لیکن بڑی چیز کو مان کر یونیورسٹی کو مان کر اللہ کے راستے میں مر مٹنے کو مان کر اپنے وجود کو فنا کرنے کو مان کر دنیا کی محبت دل سے نکالنے کو مان کر آج آدمی جب طبیعت خراب ہوتی ہے جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر مجھے شوگر ہے کیا ٹیسٹ کرو مجھے بی پی ہے کیا ٹیسٹ کرو مجھے فلاں بیماری ہے کیا ٹیسٹ کرو لیکن یہ جو دنیا کی محبت کی بیماری جو انسان کو جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے روکتی ہے ترقیات سے روکتی ہے کیا آج کوئی مسلمان کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کی تشخیص کرا رہا ہے اس مرض کا علاج کرا رہا ہے کیا دعا کے اندر اللہ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے آخرت کی محبت پیدا کر دے جذبے جہاد پیدا کر دے کیا ایسی دعائیں ہو رہی ہے دنیا میں رہنا چاہتا ہے مالدار بننا چاہتا ہے مقدمہ جیتنا چاہتا ہے بیوی کے سامنے رہنا چاہتا ہے اولاد کے سامنے رہنا چاہتا ہے نہیں اسلام مرنا نہیں چاہتا اسی دنیا میں شیطان کی عمر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا اور اصل زندگی وہ ہے اصل زندگی وہ ہے ان اللہ من المؤمنین الجنہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے مال اور جان کا سودا کر لیا اب تم تم نہیں رہے یہ آنکھ ہماری یہ کان یہ پیر یہ ہاتھ یہ جسم یہ روح سب کچھ ہمارے ہم اللہ سے کہتے ہیں تیرا کچھ بھی نہیں جب تک رہیں گے زنا کرتے رہیں گے جب تک رہیں گے عیش پرستی کرتے رہیں گے جب تک رہیں گے مال و دولت کی پوجا میں لگے رہیں گے پالنے والی ذات اللہ ہے کہتے ہیں سنتے ہیں اور جب عمل کی بات آتی ہے آدمی قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات بتاتے ہیں ظاہر فرماتے ہیں آدمی کے ایمان کے اندر تر تازگی پیدا ہوتی ہے میں نے بتایا کہ ایک بادشاہ شکار کو نکلا تھا اور جب اس کا دسترخان بچھا تو پرندہ آ کر اس کے دسترخان سے مرغ مسلم کو اٹھا کر لے کر چلا گیا بادشاہ کو بہت غصہ آیا میرے دسترخان سے اس نے کھانے پینے کی مرغوبات کو ہضم کر لیا فوج کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اس کا تعاقب کرو اور اس کا پیچھا کرو فوج نے پیچھا کیا پہاڑ کے ایک دامن کے اندر جا کر دیکھا بڑا عجیب و غریب ماجرا تھا کہ یہ پرندہ اپنے چونچ سے اس مرغ مسلم کو ٹکڑے کر کر کر ایک آدمی جو پیر سے ہاتھوں سے معذور ہے اور گوشت کا لوتھڑا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ کوئی محنت کر سکتا ہے نہ کما سکتا ہے وہ توڑ توڑ کر اس کے منہ میں وہ گوشت ڈال رہا ہے اور قریب کی ندی میں جا کر چونچ میں پانی بھر کر آ کر منہ میں اس کی پیاس بجا رہا ہے جب وزیروں نے اور فوجیوں نے یہ منظر دیکھا بادشاہ کو جا کر یہ سارا منظر بتایا اور واقعہ بتایا بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے دربار میں حاضر کرو دربار میں حاضر کیا گیا ہاتھ نہیں پیر نہیں زبان تو چلتی تھی کہا کہ یہ کیا حالت ہے تیری کہنے لگا ایک نمبر کا چور تھا ایک نمبر کا چکا تھا بدماش تھا چوریاں کیا کرتا تھا بدماشیاں کیا کرتا تھا ایک علاقے کے اندر پکڑا گیا لوگوں نے میرے ہاتھ پیر کاٹ دیے میں نے کہا اے اللہ ایمان تجھ پر نہیں تھا توکل تجھ پر نہیں تھا اعتماد تجھ پر نہیں تھا چوری کا سہارا تھا مولا ہاتھ چلے گئے پیر چلے گئے اب چوری بھی نہیں کر سکتا اب میرے پاس اعتماد اور توکل کے علاوہ اور تیرے اوپر بھروسے کے علاوہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں مولا تو مالک ہے تو رازق ہے یہ کہہ کر جا کر میں پڑ گیا اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا اس وقت سے لے کر آج تک کبھی چوری کرتا تھا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں بھوکا رہ جاتا ایک وقت پیاسا رہ جاتا لیکن توبہ کرنے سے لے کر اس وقت تک میرے رب نے ایک وقت مجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھا اللہ ایک چور کی اچکے کی توبہ قبول کر کر بیٹھی ہوئی جگہ میں پرندوں کو لگا کر اس کی روزی پہنچا رہا ہے ہم دین کے پائی بنے دین کے غازی بنے دین کے مجاہد بنے دین کے لیے مرنے مٹنے والے بنے اور اللہ ہمارے وجود کو ختم کر کے اللہ ہماری روزی کو ختم کرے ارے کہاں دولت کے پیچھے پڑے ہو کہاں مال کے پیچھے پڑے ہو کہاں عورت کے پیچھے پڑے ہو یہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے برباد کر کے رکھ دیں گے یہ دنیا کی محبت ہمیں غرق کر کے رکھ دے گی یہ آنکھوں کا زنا یہ دل کا زنا یہ شہوت پرستی ہمیں غارت اور برباد کر کے رکھ دے گی مصنوعی روم بہت عمدہ کلام ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو وزیروں کو کہا کہ اس کو گرفتار کرے اس کو گرفتار کیا گیا دربار میں حاضر کیا گیا لیکن جیسے ہی اس کو گرفتار کیا دن بدن اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی بد سے بدتر ہوتی گئی چہرہ پیلا پڑتا گیا دست ہونے لگے پیشاب ہونے لگے خون کم ہو گیا اور ایک جو ہے ہڈیوں کے ڈھانچے پر ایک چمڑے کا لباس تھا وہ بادشاہ تھا بڑے بڑے حکیموں کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اس نے بلایا اور جتنا ہو سکتا تھا اس کا علاج کیا لیکن اور بڑے بڑے اٹیپا آئے اور ناکام ہو کر چلے گئے اگر تم ناکام ہو گئے اس تلوار سے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا اس نے چیلنج کو قبول کر لیا پہلی بات جب اس سے اس نے ملاقات کی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے چکر چل رہا ہے عورت نے بتایا ہاں میں فلاں سنار کی بیوی ہوں اس کو با کر کر محبت کر کر لو میرج میں نے اس سے کیا تھا اور سنار نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا اور اس وجہ سے اس دھوکے کا شکار ہو کر آج یہ میری حالت ہو گئی اب مصیبت دوہری ہو گئی مصیبت دوہری ہو گئی اگر لونڈی ہوتی عام عورت ہوتی تو نکاح کر دیا جاتا باندھی منا دیا جاتا یہ کسی کی بیوی ہے قاوین کو تلاش کرنا پڑے گا قاوین تلاش دینا پڑے گا یا قاوین مرنا پڑے گا عدت گزرنی پڑے گی اور صحت واپس آنی پڑے گی تب جا کر یہ عورت اس محل کی ملکہ یا اس کی کلیز اور باندھی بن سکتی ہے یہ طبیب ایسی حکمت اپناتا ہے اور ایسی حکمت عملی کا جامع پہناتا ہے کہ شوہر سے طلاق بھی ملتی ہے حسن بھی لوٹ جاتا ہے اور یہ عورت اس محل کی کنیز اور باندھی یا یا اس بادشاہ کی بیوی بھی بن جاتی ہے اگر اللہ کے راستے پر چلے اور دینداری ہو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے دین بھی دیتا ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے آخرت کی عظمت پیدا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ الہ کلیمت اللہ کے لیے ہماری زندگیوں کو وقت فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین